السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار بہادر سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جانتے ہیں آپ بہت ہی اچھے ہیں اسی لیے تو میں آپ کو کہانی سناتی ہوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہمسائے ملک سے ایک کہانی ہمسایہ کون ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے اور بھلا کون کون سے مالک ہمارے ہمسایہ ہیں یہ تو آپ پوچھیے گا کسی بڑے سے میں آپ کے لیے کہانی لائی ہوں آج چین سے جو کہ ہمارا بہت ہی اچھا دوست بھی ہے کہانی کا عنوان ہے پھر چاند نکلا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عمران حسنات نے مسز چن ایک موٹی عورت تھی جو اکیلی ایک الگ تھلگ مکان میں رہتی تھی اس کا اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ ایک اچھی عورت ہے وہ اکثر اپنی سہیلیوں کو بتاتی کہ میں بہت مہربان ہوں لیکن خود کہنے سے تو کبھی کوئی مہربان نہیں ہو جاتا ایک دن ایک آدمی نے مسز چن کے گھر کے دروازے پر دستک دی وہ بہت غریب تھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے بال بکھرے ہوئے تھے وہ بہت پریشان حال تھا آدمی نے مسز چن سے کھانے کے لیے کچھ مانگا مسز چن غصے سے تل ملاتی ہوئی باہر نکلی اور یہ کہتی ہوئی اس غریب آدمی پر برس پڑی جاؤ یہاں سے میرے پاس تمہارے کھلانے کو کچھ نہیں اتنے ہی بھوکے ہو تو خود محنت کرو اور کھاؤ یہ کہہ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور وہ غریب آدمی بند دروازے کو حسرت سے دیکھتا رہ گیا دروازہ بند کرنے کے بعد مسز چند نے اندر جا کر اپنے لیے چائے کا ایک گرم کپ تیار کیا اور مزے لے لے کر پیتی رہی غریب آدمی سڑک کے کنارے چلتا ہوا ایک دوسرے مکان پر پہنچا جہاں مسز ٹنگ رہتی تھیں جو ہی مسز ٹنگ کی نظر اس غریب آدمی پر پڑی وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی مسز ٹنگ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا تم تھکے ہوئے دکھائی دیتے ہو اور تمہیں سردی بھی لگ رہی ہے آؤ اندر آ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ اگرچہ میرے پاس کوئی چائے وغیرہ نہیں ہے لیکن تم پریشان نہ ہو میرے پاس ایک روٹی اور تین خوبصورت سیب ہیں ایک سیب میں کھا لیتی ہوں اور دو تم کھا لو وہ آدمی اس عورت کے گھر اندر گیا اور بیٹھ گیا تھوڑی دیر تک ان دونوں نے باتیں کی پھر مسز ٹنگ اور اس آدمی نے مل کر روٹی اور سیب کھائے تب وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور مسز ٹنگ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے لہٰذا سورج غروب ہوتے وقت آپ جو کام شروع کریں گی وہ چاند کے نکلنے تک جاری رہے گا پھر اس آدمی نے دوبارہ خاتون کا شکریہ ادا کیا اور اللہ حافظ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا مسز ٹنگ سوچنے لگی کہ اس آدمی نے کیا عجیب و غریب بات کہی ہے کہ جو کام تم سورج غروب ہونے کے وقت شروع کرو گی وہ چاند کے نکلنے تک جاری رہے گا وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس بات کا مطلب کیا ہے پھر مسز ٹنگ کو میز پر ایک سیب رکھا ہوا دکھائی دیا وہ خود سے کہنے لگیں بیچارے نے صرف ایک سیب کھایا ہے جب کہ میری خواہش تھی کہ وہ دونوں کھائے کیوں نہ میں اس بچے ہوئے سیب کو ٹوکری میں رکھ دوں اس نے وہ سیب اٹھایا اور بڑی ٹوکری میں ڈال دیا پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک اور خوبصورت سا سیب میز پر رکھا ہوا دکھائی دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے میں نے ٹوکری میں سیب ڈال دیا تھا مگر یہ پھر کہاں سے آ گیا اس نے وہ سیب اٹھا کر پھر ٹوکری میں ڈال دیا اور مطمئن ہو گئی مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے میز پر ایک اور سیب رکھا نظر آیا جب وہ سیب ٹوکری میں ڈالتی تو اسے میز پر ایک اور مل جاتا اب مسز ڈنک سمجھ گئی کہ اس آدمی کی بات کا کیا مطلب تھا وہ ٹوکری میں سیب ڈالتی رہی یہاں تک کہ چاند نکل آیا اور پھر میز پر کوئی سیب نظر نہ آیا اب اس کی ٹوکری سیبوں سے بھر چکی تھی دوسرے دن اس نے وہ سیبوں سے بھری ٹوکری بازار میں جا کر بیچ دی اس طرح اس کے پاس بہت سی رقم آ گئی مسز ٹنگ کی سہیلی مسز چن جس نے اس غریب کو دھکے دے کر نکال دیا تھا اس نے جب مسز ٹنگ کی سیبوں بھری ٹوکری دیکھی تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئیں اس نے مسز ٹنگ سے پوچھا یہ تمام سیب تم نے کہاں سے لیے ہیں تمہارے گھر میں تو سیب کا کوئی درخت نہیں مسز ٹنگ نے اسے پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس نے ایک غریب آدمی کو کھانے کے لیے روٹی اور سیب دیے تھے اور کس طرح اس نے شکر ادا کیا مسز چن نے مسز ٹنگ سے تو کچھ نہ کہا لیکن اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب کی بار وہ بوڑھا آئے گا تو اس کو خوب کھلاؤں گی خوب پلاؤں گی اگلے دن وہ بوڑھا دوبارہ آیا مسز چین اس کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائی اس نے بوڑھے آدمی سے درخواست کی مہربانی فرما کر میرے گھر کے اندر آئے میں آپ کی خاطر مدارت کروں گی بوڑھا گھر کے اندر آ گیا مسز چن نے اسے پینے کے لیے چائے اور کھانے کے لیے بہت سے کیک دیے بوڑھے آدمی نے بہت سے کیک کھائے اور بہت سی چائے پی تب وہ کھڑا ہو گیا اور مسز چن کا شکریہ ادا کیا مسز چین غور سے وہ باتیں سننے کے انتظار میں تھیں جن کے بعد اسے اپنی من پسند چیز ڈھیروں مل سکتی تھی پھر بوڑھا آدمی بولا سورج ڈوبنے کے وقت جو کام تم شروع کرو گی وہ چاند نکلنے تک کرتی رہو گی یہ کہنے کے بعد بوڑھے نے اللہ حافظ کہا اور چلا گیا چونکہ مسز چن کے ذہن میں تھا کہ سورج غروب ہونے کے وقت اسے کیا کرنا ہے اس لیے اس نے ایک شرنگ کا سکہ میز پر رکھا اور کہا جب سورج غروب ہونا شروع ہوگا تو میں شلنگ اٹھا کر بیگ میں رکھوں گی پھر چاند کے نکلنے تک سکے اٹھاتی اور بیگ میں ڈالتی رہوں گی جب کہ آج رات چاند دیر سے نکلے گا اس طرح صبح سے پہلے میں بہت دولت مند ہو جاؤں گی آخر سورج غروب ہونے لگا اور وہ وقت آ پہنچا جس کا مسز چین کو بے چینی سے انتظار تھا سورج غروب ہونے کے قریب ہی تھا کہ مسز چین بے دھیانی میں تیزی سے مڑی جس کے نتیجے میں وہ میز پر رکھے ہوئے چائے سے بھرے برتن سے ٹکرا گئی اور چائے فرش پر گر کر بہنے لگی اس نے جلدی سے کپڑا لیا اور فرش صاف کرنے لگی جب وہ یہ کر رہی تھی تو اس وقت سورج غروب ہو گیا پھر کیا ہوا وہ بیچاری فرش صاف کرتی رہی کرتی رہی یہاں تک کہ چاند نکل آیا اور اس رات چاند دیر سے نکلا تھا چونکہ اس نے لالچ کی خاطر بوڑھے کی مدد کی تھی اس لیے اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ